مدینہ اس لیے جانو دل سے پیارا پیارا مدینہ اس لیے میرے دل پر دل پر اور مدینہ تو پھر مدینہ ہے مدینہ تو مدینہ ہے وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے کا حاصل سانس مل جائے یہی ہے کا حاصل وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں وہ قسمت پھر جگ اگلے محبت کے قافلے پھر یاد آ رہا ہے مدینہ نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس سے مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں بولا دلا لویا سو لاتا پولا رسول اللہ پیش کی پیشیو شر فاطمہ ہے مدینے مدینے میری اوقات نہیں ہے گر آپ بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے

مدینے میں جانو دل ہو شو سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا بولا گری بولا یا رسول اب بلا لو مدینے میں کو اور قدموں میں رکھ لو گناہگار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں آقا بلا بلا لو غریبوں کو لو یا رسول اللہ گلا سنو تم اس کے طرف ہو تم اس کے مددگار جو تم کو سے نکما نظر آئے لگاتے ہو اس کو سینے سے آقا جو ہو لگانے کے رسول اللہ پر ہو قادر یا نبی بلا لو کو بلا لو یا رسول اللہ سل بلا لو ہم غریبوں کو بولا

بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور تیبا سے سکوں پائے گا بس میرا دل موسر میں مریض مصطفیٰ ہوں مجھے چھیڑو نا تبھی میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور کر ی اور میں آپ سے کس بات کا شکوا کرتا میرا بھی تو دیکھو بڑا دور سے پائے میرا دل مس مدین دولت دے سر سروت دے مجھے بس سالت دے مجھے بس یہ ساد دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کرے مدینے نظر چاہیے آشاد نبی کے دل کی صدا سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے نہ دول دے نہ مجھے بس دے دو کیا جو بدکار پہ کیسی گزرے تیرے در مرے بے کسو تنہا تیرا تیرے ہی سو تنہا تیرا مالو تو لگی دعا ہم خدا کرتے ہیں ہم پر کی مدینے میں دعا کرتے ہیں نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ دے دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے رسول اللہ نہ دولت دے نہ نش دے مجھے بس یہ سعادت دے ٹھوکرے در بدر کب کرا مدینے مقدر سے جب آؤں میں کاش قدموں میں سرکار مر جائے یا نبی یہ تمنا اتار ہے ساتھ دے تیرے اب وہ میں مر جا دل سے پیارا تیرے دے ہیں میرے آقا میرے دل پر دل پر مدینے میں میرے دے ہیں میرے آقا میرے دل پر دل پر مدینے میں مجھے شاہ بہرو بہروبر مدینے میں میں میرو تیرے در پر مدینے افسوس بات سات دو گل سے سو سات دو سے سے تم چار کرا رے کو بھی بلاوا ملے دربار نبی سے مجھ کو بھی بلاوا ملے دربار نبی سے مستا نمدی میں توڑ دو دیوار شا کو بس عشق ہے کل نبی سے او شا کو بس عشق ہے کلسارے نبی سے دیوار آسوں کے کم ہو سیوا کے آسوں نئی تھم دے کمیرو سدسو وطن جاتے ہیں دربار نبی سے سوالی بری باس باپ کر آپ کے دربار

نہیں جا گائے بار نبی سے نہیں جائے گا یہ بار ندی سے دے جی سرتا مدینہ سے پہ بولا دے جیے سلتا مدینہ مل جرم بن جائے گا کمینے کا جا کے ان کو گا تو زخم دل اور کسی کلندر پاس پہنچ کے در جانا میں مدینہ اے کاش پہنچ کے در جانا میں مدینہ ہو جا میں سو جا سے قربان مدینہ ہو جا میں سو جان سے قربان مدینہ اب جنگ جنگل میں میرا جی نہیں لگتا آقا اب سندھ کے جنگل میں میرا جی نہیں لگتا بس مجھ کو گولا لی جیے گلستار میں مدی

حکومت کی طلب ہے دے دی جے باقی اس کو تو سلتا مدینہ اس کو تو سلتا دت سے میرے دل میں ہے ارم مدینہ روزے پہ بولا جیے سلطان بلا لی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی کل پرسو ہی کی بات تھی کسی نے بڑے درد بھرے انداز سے کہا حج پالیسی کا اعلان ہو چکا ہے ایک تعداد ہے جو پچھلے سال یہ سوچ کر بیٹھی تھی ہم بھی مدینے جائیں گے اب کی برس ہر بھر سے سوچ کر ہم رہ گئے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے اب بھی عاشقان رسول مدین شریف کی حاضری کی صورت بنا رہے ہیں کاش ہمارا بھی بلاوا آ جائے ایک عرصہ ہوا کئی عاشقان رسول ہیں ایک تو ایک تعداد ہے جسے مدینہ ہی نہیں دیکھا اور ایک وہ بھی ہیں دیکھا تو ہے مگر بڑا عرصہ ہوا نہیں دیکھا کہ تپیش دل کو بڑا آیا ہے بجھانے نہ دیا آہا مقدر عرصہ ہوا اتار مدینے آ نہ سکا مقدر عرصہ ہوا جانا سکا عرصہ ہوا اتار مدینے جانا سکا ہائے سے حالات نجرا ہائے سے

پر نظر کرم فرمائی اس پر یہ حساب کیا جس نظر بخشش کا سام کیا بپوروں پر آ کر بخشش کا سام کیا جس کو چاہا مدی مدینے کا اس کو مہمان پہ نظر کرم فرمائی اس پہ گے احسان کیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ توبو الی اللہ استغفر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ماشاء اللہ اجتماعی ذکر و نعت میں ہم امیر سنت کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور کافی دیر سے ذکر مدینہ بھی جاری ہے تو کیا ہی بہتر ہو کہ کچھ امیر سنت سے بھی مدینے کی باتیں کریں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 کیا بات ہے مدینے کی واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے مدینے کی واہ کیا بات ہے مدینے مدینے کی کیا بات ہے مدینے کی ہر طرف رحمتوں تو کا سایہ واہ کیا بات ہے مدینے کی ہے پایا کیا بات ہے مدینے کی کیا بات ہے مدینے کی کوئی دیوان جب مدینے میں دل اس کا جھوما سینے میں لب پہ بے سار اللہ گم بدے خزرا اور ممبرے رے حسن میں چار سے شرمایا وہ کیا بات ہے نے پیر حسن پیرس مرنے والے کیا دشتے سوی کا حسن نہیں دیکھا بول اٹھے گا مدین کر آیا کیا بات ہے مدینے کی باغ کا حسن کیا کہنا جام نور جیسے ہو پہنا حسن سارا یہی سمٹ آیا کیا بات ہے مدینے کی بولو کیا بات ہے مدینے کی خوبصورت وہاں کے سب کو ساتھ اور ہیں دھول کے حسین امبار وادیوں

جو سوالی مدین آیا ہے جو سوالی مدینے آیا ہے جو بھر کے اپنی لایا ہے کوئی خالی نہ لوٹ آ کیا بات ہے مدینے کی کیا بات ہے پتی نے کیپ پایا ہے روح کو بھی سرور آیا ہے عاشق نے کیف پایا ہے روح کو بھی سرور آیا ہے لب پے مدینہ جب آیا کیا بات ہے مدینہ کیا بات ہے مدینے کی شوق میں دل سلگتا ہے ہم کو اچھا مدینہ لگتا ہے شوق سے تیبا میں دل سلگتا ہے شوق سے تیبا میں دل سلگتا ہے ہم کو اچھا مدینہ لگتا ہے ہم کو اچھا مدینہ کے ہے ہم کو پیارا مدینہ لگتا ہے ہم کو میٹھا مدینہ لگتا ہے شوق سوسے میں دل سوس ہے ہم کو اچھا مدی نگتا کب تلک در بد پیرے آقا اپنے کوچے میں موت دے آقا کب تلک در پیرے آقا اپنے کوچے میں موت دے آقا جرم وہ سکون پاتا ہے خود کو جو عشق میں رلاتا ہے ناجر وہ سکون پاتا ہے اس عشق آخرت کا سی مایا

جگہ ہر سو ہر طرف بھی خوش سو سو سی سو سو سے جگا سوش گا فرش نور بس مدینہ مدینہ بھی دے لب بس مدینہ مدینہ بھی دے لب بس مدینہ مدینہ میرے دل کاش سر رہے میرے یارب کاش سر رہے میرے یارب بس مدینہ مدینہ میرے دل میرے دی اب کاش سے میرے یار دل کو نام مدینہ ہایا بات ہے مدینے کی کی اپنی تار کو شہی آدم دے دو بہر بلال اپنا غم اپنے تار کو شہی آدم دے دو بہر بلال اپنا کیا بات ہے مدینہ